کیا ٹھکانا ہے زندگانی کا آدمی بر بولیا پانی کا آدمی کی زندگی ایسے ہی ہے آج ہے کل نہیں ابھی ہے ابھی نہیں اس لیے ضرورت اللہ اللہ کرنا چاہیے بلکہ ہر سانس میں اللہ اللہ کرنا چاہیے بہت بزرگوں نے کہا ہے کہ جب سانس اللہ جائے تو اللہ بول دو اور جب نکلے تو ہو بولو اللہ اللہ تو سانس بیکار نہیں جائے گی یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے اللہ ہو لیکن دنیا کے تمام دھندے چھوٹ جاتے رہتا رہتا عادت پڑ جاتی ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کرتے رہو کام بھی کرتے رہو عادت پڑ تو آڈر ڈالو جب علاج آ جائے اسی وقت شروع کر دو رفتہ رفتہ آدت پڑ جاتی ہے اور ایک سر دھیان ہٹے تو پورا نوجوان ٹھیک کر گیا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ مشین ہے تو جو چلتی رہتی ہے کچھ دن تو چھوٹ جایا کر رہی ہے پکڑ کے پھر لے آؤ ڈرتا ڈرتا عاد اللہ کا ذکر ہے اللہ کے نام کی تصویر ہے بعض لوگ تصویر لیے رہتے ہیں اگر آپ کی عادت ایسے نہیں ہوتے تو بھی تصویر لے لیجیے لیکن میں ذرا سی نمائش ہوتی ہے اس نمائش کو چھپانے کے لیے جیب میں تصویر کے ساتھ ہاتھ ڈال لیجیے اور جیب میں ڈالنے کو مت کر رہیے جب کسی سے مسافر کرنا ہوا تصویر جب چھوڑ دیجیے ہاتھ میں لا لیجیے بات ڈال کر کے تصویر پکڑ لیجیے اس میں کوئی دیکھے گا نہیں اور کام جاری رہے گا تصویر چھوڑ دیجیے ڈال دیا جو بھی آپ کو یاد دلانے کا طریقہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے کہتے پھریں یہ تو آپ کی اور ہماری درمیان کی بات ہے آپ کی عادت پڑھنا چاہیے اس کی صورت بتائی ہے میں نے اور جس صورت سے آپ کا دل کیا ہے یاد کرے اس کی میں دو نعمتیں جو اندر سڑک جاتی ہے وہ حیات ہے اور جو باہر نکلتی ہے اس میں آلود اندر کی باہر نکل جاتی ہیں تو صحیح معنوں میں مومت حیات حالات یہ جو اندر کے بخارات آلودگیاں باہر پھینک گئے ہوا میں مل کر کے وہ غائب ہو گئی جب بھی تقدیر پڑی ہے ڈالیے اور ہونا گھماتے رہے کوئی دیکھے گا بھی نہیں اور کوئی دیکھے تو تصویر جیب میں چھوڑ دیجیے ہاتھ میں لے لیجیے اور پھر جب بات چیت ختم ہو جائے پھر ہاتھ ڈال لیجیے اور تصویر پکڑ لیجیے یہ ایک بہانہ ہے اللہ کو یاد کرنے کی تقریب ہے اور رفتہ رفتہ جب عادت ہو جاتی ہے تو پھر وہ سلسلہ جاری رہتا ہے پھر ڈال لیجیے تصویر جیل میں پڑی ہے تصویر چھوٹی سی ون تھرڈ تینتیس دانے یعنی یا بتیس دانے یعنی چھوٹی سی تصویر کی ہم نے پڑھی ہے ہاتھ ڈال لیا اور تصویر ہاتھ پہ گھماتے رہے یہ ایک ترکیب سے اللہ اللہ کر کیجیے اس ہفتے بھر کر کے اگلے ہفتے میں کہ کس نے ایسا کیا ہے اور کس نے نہیں کیا ایک ہفتے کے بعد بتائیے آپ کو ایک خاص قسم کی لذت محسوس ہوگی سات قسم کی لذت محسوس ہوگی کہ ہم نے کچھ کام کیا ابھی ایک ہفتے کی رپورٹ ہمیں ملنا چاہیے اگلے جمعے کو

شروع کر اور اور قریب قریب آ آ جاؤ جاؤ سامنے مل گیاں کی ہے جنگ کا سے بشر ہے ملائک بنا مزود ملائک بنا جس سے بشر بھی مزود ملائک کا بنا جس سے بشر بھی احمد کے بسیلے سے بیتا دشمن بہت میںستی سیا کسی کے یہ دی اپنی کسی کے عشق میں

کہ دنیا کی کسی شہر

یہ سلام قبول ہو اور ان کے عزیز و اقارب کی طرف سے یہ سلام قبول ہو ان کی مصیبتیں دور ہوں ہم سب کی پریشانیاں دور ہوں ہم سب کی پریشانیاں دور ہوں ہم سب کی پریشانیاں آسان ہوں دور ہوں رفا ہوں

دلیہ